حضیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر لیٹنے جاتے تو یہ دعا کرتے اے اللہ تیرے نام کے ساتھ زندہ ہوں اور اسی کے ساتھ مروں گا اور صبح ہوتی تو یہ دعا کرتے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کے بعد زندہ کیا کہ ہم مر چکے تھے اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے صحیح بخاری حدیث تمر سات ہزار تین سو چورانوے